اور ہم نے ان کے آگے دیوار بناد اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور انہیں اوپر سے ڈینگ دیا تو انہیں کچھ نہ سوچتا